شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی یسفتون کا اور سب سے آخر میں سورہ برت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار چھ سو چون